حضرات وقت ہمارے پاس نہیں ہے جب سے کسی فقیر کی صحبت میں آئے ہیں ذرا پیچھے والے بھی ہفتے دو ہفتے میں کبھی سبحان اللہ کہہ دیا کیجیے جب سے کسی فقیر کی صحبت میں آئے ہیں محسوس ہو رہا ہے کہ جنت میں آئے ہیں جب سے کسی فقیر کی صحبت میں آئے ہیں محسوس ہو رہا ہے کہ جنت میں آئے ہیں اور آتا نہیں یقین تو تاریخ دیکھیے اکثر نبی غریب کی دعوت میں آئے ہیں آتا نہیں یقین تو تاریخ دیکھیے اکثر نبی غریب کی دعوت میں آئے ہیں اور اشرف علی کی موت پہ شیطان نے کہا ہم لوگ اپنے پیر کی میت میں آئے ہیں حضرات وقت ہمارے پاس نہیں ہے نظامت کا میں بلا کسی تاخیر کے آواز دینے جا رہا ہوں ایک ایسا خطیب جس پر خطابت ناز کرتی ہے ایسا لہجہ جس پر لئی ناز کرتی ہے ایسا شخص جس پہ شخصیت ناز کرتی ہے جن کی گفتگو آپ توجہ کے ساتھ سن لیں گے اور اس کو اپنے گھر تک لے جانے میں کامیاب ہو گئے تو آپ ہی نہیں بلکہ آپ کی نسلیں بھی کامیاب ہو جائیں گی میری مراد زینت مسنت افتا مخزن علم و حکمت استاذ الاساتذہ امیر کشور خطابت حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ بہرائچی سے ہے پورا مجمع ایک آواز میں نعرہ بلند کیجیے حضرت سے ملاقات کیجیے نعرے تکبیر اور بلند آواز سے تکبیر نعرے رسالت مسل کے حضرت عالمی سنی کانفرنس پیغام تاج الشریعہ نہ تکبیر پیس رسالت اب زبر کیا ہے زیر بولے گا ایک مجاہد دلیر بولے گا اور نجدیا خیریت نہیں ہے تیری اعلی حضرت کا شیر بولے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ على روح النبي المصطفى وعلى آله المصطفى الفاتحة یا رسول اللہ انظر حالا یا حبیب اللہ اسما اننی فی بحر ہم خود یدی سفل لنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا یدنا علیہ جوانی تسلیما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

وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم للحسن والحسين اللهم أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس شمسدہ تم پہ کروڑوں درود شافع روج جزا تم پہ کروڑوں درود دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود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 کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے کچھ ہی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام بارگاہی رسالت البوت میں بلندواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے درو شریف پڑھتے رہیے آپ لوگ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نان عباد محمد صلی اللہ علی وسلم اللہ اور جی لگا کر درو شریف پڑھ لیا جائے مولا یسلی وسلم ابدن اللہ حبیب کا خیر رسالت حضرات دیکھیے سعودی عربیہ سے تشریف لانے والے عظیم الشان شخصیت حضرت علامہ سید اشرف امان صاحب قبلہ مدز اللہ نورانی تشریف لا چکے ہیں آپ حضرات محبت کے ساتھ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیے حضرت کا حکم ہے کیا کر رہا ہے یہ ہماری آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ پاس بانے مسل کے اعلی حضرت کی سرپرستی اور صدارت میں ہم اور آپ یہاں موجود ہیں شہزاد رسول اولاد بطول حضرت علامہ مولانا شاہ الحاج مفتی سید محمد حسینی مدز اللہ کی قیادت اور ان کی صدارت میں آپ تشریف فرما ہو یہ آپ کے لیے سعادت مندی ہے مدینت المنورہ سے تشریف لانے والے حضرت علامہ مولانا شاہ سید اشرف امان شاہ مدد اللہ علی رونق ممبر ہیں جماعت اہل سنت کے ممتاز علماء کرام مشاخ زبیل احترام ممبر نور پر تشریف فرما ہے پروردگار عالم ان کے سائے ہمایوں کو دیر تک ہمارے آپ کے سب کے سروں پر قائم رکھے ان کے فیض و برکات سے ہمیں آپ کو سب کو مالا مال فرمائے اور اس بزم محبت میں ہماری آپ کی سب کی حاضری کو پروردگار عالم قبول فرمائے اور دارین کی نعمتوں سے سب کو مالا مال فرمائے حرمین شریفین کی زیارت سے سب کو مشرف فرمائے خاتمہ ہمارا آپ کا سب کا ایمان پر فرمائے زندگی ساتھ دے نہ دے ہماری آپ کی دوبارہ ملاقات ہو یا نہ ہو تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کی خدمت کرنے کے لیے انتہائی اطمینان و سکون کے ساتھ آپ تھوڑی دیر ہماری گفتگو سماج فرما لیں اور آج جس دورے پر سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں اس میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنا سر اٹھا کر دنیا کے سامنے مسکرا سکیں اور چل سکیں یہ آپ کی نگاہوں کے سامنے حضور پاسبان مسل کے اعلی حضرت جنہیں آپ سر کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں جبکہ اس دورے پر فتن میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو مسل کے اعلی حضرت سے چڑھتے ہیں حیرت ہوتی ہے آج اسی ملک میں اہل حدیث اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں ان کے ماننے والے اس نام سے چڑھتے نہیں دیوبندیا اپنے آپ کو مسل کے دیوبند دیوبندی کہتے ہیں ان کے ماننے والے نہیں کہتے ہیں کہ مسل کے دیوندی نہ کہو آج قادیانی اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں مسل کے احمدی کہنے سے وہ اپنے آپ کو باز نہیں رکھتے اور کہنے والوں سے ناراض بھی نہیں ہوتے لیکن افسوس کہ آج اگر مسل کے اعلی حضرت کا نعرہ لگایا جائے تو کہتے ہیں یہ پانچواں مسئلہ کہاں سے آ گیا اس کا دندہ شکن جواب پاسبان مسل کے اعلی حضرت نے ہمیشہ دیا ہے اور یہ ثابت کرتے رہے ہیں کہ مسل کے اعلی حضرت نہ کوئی نیا مسلک ہے نہ کوئی نیا دین ہے اور نہ کوئی مذہب نیا مذہب ہے بلکہ مذہب امام اعظم جو مسل کے اہل سنت والجماعت ہے اسی کا دوسرا نام مسل کے اعلیٰ حضرت ہے جو نام ممتاز کرتا ہے مسل کے سے مسل کے وہابیت سے مسل کے سے مسل کے نیچریت سے مسل کے سے اور مسل کے سلح کلیت سے تو آج آپ جس مجلس مبارک میں موجود ہو ہمارے پیر و مرشد سرکار مفتی عادم ہند عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں عرس کی تقریب میں اور یادیں شہداء کربلا کی مجلس جیسا کہ ابھی میں نے اشتہار میں دیکھا اس مناسبت سے میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے رب کا یہ ارشاد ہے قل لا اسألكم علیہ اجرا فی القربا ہمارے آپ کے نبی آقا مولا محمد الرسول اللہ علیہ سلاط وسلام جب ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لے گئے تو کچھ صحابہ کرام آقا سے پہلے ہی جا چکے تھے ہجرت فرما کر اور کچھ ہمارے آپ کے آقا مولا محمد الرسول اللہ کہ ہجرت فرمانے کے بعد تشریف لے گئے مکے سے جو بھی مہاجر بن کر ہجرت کے ارادے سے مدینہ یا منورہ کی طرف سفر کرتا کفار و مشرقین ان کے مال و اسباب کو چھین لیتے وہ بے سر و سامانی کے ساتھ مدینہ شریف پہنچتے تو انصار مدینہ نے آپس میں یہ طے اور مشورہ کیا کہ یہ مہاجرین ہمارے وطن کو اپنا وطن بنانے کے لیے آئے اپنے وطن کو خیر بات کیا مال و اسباب کو چھوڑ دیا آج ان کو ہمارے مال کی ضرورت ہے ہمارے دراہم و دنانیر کی ضرورت ہے تو آقا و مولا محمد الرسول اللہ علیہ السلات والسلام کی بارگاہ قدس میں انصار مدینہ مشورے کے بعد مال و اسباب دراہم و دنانیر جمع کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہم انصار مدینہ کی طرف سے ہم ہم سب کی طرف سے یہ معلوم اسباب ہیں جس کی ضرورت مہاجرین کو ہے جس کی ضرورت ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کرام کو ہے آپ اسے قبول فرما لیں تو میرے آقا نے قبول نہیں فرمایا دیکھ رہے ہیں ان کا اصرار اور ان کی جد بڑھ رہی ہے آقا اسے قبول کر لیا جائے مصطفیٰ جانے رحمت قبول نہیں فرماتے ہیں اور انکار بھی نہیں کرتے ہیں قبول اس لیے نہیں کرتے کہ میں ہی لے لوں گا تم کو دے گا کون میں تو دینے کے لیے آیا ہوں کہیں لے لوں گا تو انہیں یہ خیال نہ گزرے کہ یہ مکہ اسی لیے چھوڑے ہیں اور صحابہ کرام اسی لیے مدینہ آئے ہیں تاکہ ہمارے مال میں یہ فائدہ اٹھا لیں اور میرے مال سے یہ فائدہ اٹھانے کی لالچ میں تو نہیں آئے ہیں اس لیے میرے آقا نے قبول نہیں کیا اور انکار بھی نہیں کیا قبول اس لیے نہیں کیا کہ میں تو دنیا کو دینے کے لیے آیا ہوں اتاؤ بخشش کا ہاتھ دے کر میں آیا ہوں میں ہی ان سے لے لوں گا تو ان کو دے گا کون اے انا آنا واللہ یوتی دنیا میں میں ہی بانٹتا ہوں اور بانٹنے کے لیے مجھ کو میرا رب عطا فرماتا ہے میں ہی لے لوں گا جن کو جو گا کون ارے انکار اس لیے نہیں کیا کہ یہ محبت میں لے کر آئے ہیں انکار کر دوں گا تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا انکار کر دوں گا تو ان کا دل ٹوٹے گا تو جبریل امین سدرا کے مکی یہ آیت لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ یہ انصار مدینہ جو مال و اسباب لے کر آئے ہیں رب کا فرمان انہیں سنا دیجیے اضرا اے لوگو تبلیغ رسالت پر میں تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا ہوں مال و دولت نہیں مانگتا ہوں میں نے مکہ چھوڑا اس لیے کہ تمہارے مال و دولت لے لوں میں نے اسلام کی دعوت دی ہے اس لیے نہیں کہ دولت لے لوں مال اور قرآن دیا اس لیے نہیں کہ تمہارا مال لے لوں تبلیغ رسالت پر میں مال و دولت نہیں مانگتا اگر تم کچھ دے سکتے ہو تو ہماری اولاد سے محبت کرو ہماری عزت سے محبت کرو ہماری آل سے محبت کرو اور یہ محبت کرنے میں نہ تمہارا مال خرچ ہوگا نہ دراہیم و درانیر خرچ ہوگا مصطفیٰ جانتے تھے کون کہتا ہے کہ نبی غائب نہیں جانتے یہ نبی کی غائب دانی تھی کسی طرح کے مکی آئیں گے اور کا حکم سنا دیں گے تو ان کا دل نہیں ٹوٹے گا میں انکار کر دوں گا تو ان کا دل ٹوٹے گا آپ فرما دیجئے اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ مجھے مال و دولت نہیں چاہیے اگر تم کچھ دے سکتے ہو تو میری اولاد سے محبت کرو اب میرے آقا ارشاد فرماتے اور مات تو یا اللہ تیرا پیغام تھا میں نے سنا دیا مگر میں خود اپنی اولاد سے محبت کرتا ہوں قال الحسن والحسین اللہم احبہما اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں فاحبہما اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما اور جو ان دونوں سے محبت کرے اس کو تو اپنا محبوب بنا لے یعنی میں محبت کرتا ہوں اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما اور جو ان سے محبت کرے اس کو تو اپنا محبوب بنا لے اعلی حضرت نے اولاد رسول سے محبت کی ماریرا شریف میں ننگے پیر بغیر جوتا چپل کے چلتے تھے سرکار مفتی آدم ہند ماریرا شریف میں اپنے پیر خانہ میں آل رسول کی گلی میں ننگے پیر بغیر جوتا چپل کے چلتے تھے آل کی محبت میں اتنا سرشار تھے کہ دونوں اللہ کے محبوب بن گئے آج اعلیٰ حضرت کا جو لقب ہے وہ کسی اور کا دیا ہوا نہیں ہے وہ محبوبیت کے درجے میں فائد ہو گئے تو پوری دنیا میں آج اعلیٰ حضرت سے مشہور ہے آج کوئی بھی اپنے باپ دادا کو اعلیٰ حضرت کہے گا تو اس کو اپنے باپ دادا کا نام بھی لگانا پڑے گا لیکن مطلق جب اعلیٰ حضرت بولا جائے گا تو بریلی کے امام محمد رضا مراد ہوں گے آج کوئی بھی اپنے آپ کو مفتی اعظم کہلا لے تو اس کو شہر لگانا پڑے گا فلاں شہر کا مفتی آدم لیکن جب مطلق مفتی آدم بولا جائے گا تو بریلی کے تاجدار اہل سنت حضرت مصطفیٰ رضا خان مصطفیٰ رضا خان مفتی آدم مراد ہوں گے اس لیے کہ یہ لقب اولاد مصطفیٰ کی محبت میں گویا کہ ایسا مشہور ہو گیا کہ پوری دنیا میں اب یہ لقب عالم کی حیثیت سے ہو گیا جب کبھی والا حضرت بولا جائے گا تو بریلی کے امام مراد ہوں گے اور جب مفتی آدم بولا جائے گا تو بریلی کے تاجدار اہل سنت مصطفیٰ رضا خان میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان دونوں سے محبت کرنا آج کہتے ہیں کہ بریلی شریف سے نکالتے ہیں اے لڑکا تو سو کا ارے جاب تھوڑی دیر میں ماسٹر آدمی ہوں کہاں جا رہا ہے تو ارے اتنی جلدی کہاں جا رہا ہے جلدی جا ارے بیٹھ جائے گا تو بستر نہ پاک کر دے گا درو شریف پڑھو بلند آباد سے مولا مسلم دا یمن آباد اللہ حبیب کا خیر الخل کے کل گے آج بریلی شریف پر یہ بھی الزام ہے کہ وہ نکالتے ہیں مگر انہیں یاد نہیں ہے کہ جب یہاں شدھی تحریک چلی تھی آزادی کے بعد جب ہندوستان آزاد ہوا تھا انگریزوں سے اور جب پاکستان بٹا تو یہاں کے لوگوں نے ایک شدھی تحریک چلائی جو تحریک آج بھی چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ بیٹی بچاؤ بہو لاؤ یہ بھی شدھی تحریک ہے گھر واپسی کا نعرہ یہ بھی شدھی تحریک ہے کل شدھی تحریک کے نام پر تحریک چلی تھی کہاں ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں یہ خالی نکالتے ہیں جب یہ آگرہ اور میرٹھ اور میواز کے علاقے میں شدھی تحریک والے سدھانند آگے بڑھا اور غریب مسلمانوں کو اسلام کے دامن سے وہ کفر کی طرف جب لانے لگا ایک سے ایک تحریکیں چلی روپیے کے لالچ میں گھر دے کر کہ تم سدھی ہو جاؤ تو تمہیں یہ دیا جائے گا کھیت دے دی جائے گی بیل دیا جائے گا روپیہ دیا جائے گا تو مفتی آدم ہند یہی جماعت رضائے مصطفیٰ کے بینر چلے سرکار مفتی آدم ہند حضور صدر الفاظل شیر بیش اہل سنت یہ نکل پڑے میدان میں اور پوری دنیا کے سامنے کہیں پیدل چل کے کہیں سواری سے کہیں بیل گاڑی سے چل چل کر پیدل جا جا کر تقریباً سوا لاکھ غیر مسلم ہوئے اور جو ہو چکے تھے ان کو دامن اسلام سے قریب کیا اور جو نہیں ہوئے تھے ان کو کفر ہونے سے کافر ہونے سے بچا لیا وہی شدھی تحریک میں جو سب سے بڑا سادھو تھا سردھانند ایک گاؤں میں گاؤں کا نام اس وقت میں بول رہا ہوں ایک گاؤں میں وہ آگ جلا کر اور گھی ڈال رہا تھا اور لوگ حجام آ گیا تھا وہ رکھنے کے لیے اور بال مڑانے کے لیے اور اس گاؤں کے مسلمان شدھی تحریک کی بنیاد پر کفر کو اختیار کرنے کے لیے تیار تھے کہ سرکار مفتی ہند حضور شیر اہل سنت اس مجلس میں پہنچ گئے اور ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا کہا لوگوں اسلام مذہب حق ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کو پڑھو گے نجات پا جاؤ گے اور اس کا سوا جتنے مذاہب ہیں سب بات یہ لوگ مردود ہیں لہذا تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے چاہتے ہو لہذا تم کفر کی طرف نہ جاؤ تو ان لوگوں نے کہا یہ یہ دیے ہیں یہ دیے ہیں تو یہ سردھانند بیٹھا ہوا تھا ایک بہت بڑے اسٹیج پر اعلی حضرت کا شہدادہ سرکار مفتی ہند نے کہا ٹھیک ہے دیکھو ہم بتاتے ہیں تم سب کو یہ سردھانند آج اس آگ میں ہمارے ساتھ چلے جو یہ آگ میں جلنے سے بچ جائے گا اسی کا مدد ہم سچا اور حق والا ہوگا کہاں وہ لوگ جو کہتے ہیں بریلی سے لوگ نکالتے ہیں بریلی کسی کسی کو نکالتا نہیں ہے جو نکل جاتا ہے اس کا بریلی اعلان کرتا ہے اس کا بریلی اعلان کرتا ہے ورنہ ایک لاکھ یا سوا لاکھ کو سرکار مفتی اعظم ہند نے داخل کیا اور آج چادو سریا ہر روز آئے دن کسی نہ کسی کو داخل کر رہے نارے تکبیر نارے نے مسل کے نار حضرت آلہ فیضان بریلی شریف صوبہ جھارکھنڈ کا ایک شہر ہے ہزاری باغ حضور تاج شریعہ ممبر پر تشریف فرما ہے اور جلسہ ہو رہا ہے جب سرکار تاج شریعہ وہاں پہنچے جلسہ ختم ہوا سلاۃ و سلام کے بعد بھاگتا ہوا ایک برہمن آیا اور قدموں پر گرا اور کہا کہ ہمیں کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا لیجیے اس سے پوچھا کیا تم نے دیکھا کہا جب غلام مصطفیٰ کے چہرے کا نور کا یہ عالم ہے تو آقا و مولا محمد رسول اللہ کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا تو میرے اعلی حضرت سرکار مفتی عالم میں ہند اور موجودہ زمانے میں حضور تاج شریعہ اور اپنے زمانے میں سرکار حجت الاسلام اپنے زمانے میں سرکار مفسر آدم یہ نکالتے نہیں تھے جو نکل جاتا تھا اس کا اعلان کرتے تھے یہ ان کی حق گوئی اور بے باقی تھی آج بھی جو نکل رہے ہیں اس کا برملا بریلی شریف سے اعلان ہو رہا ہے آج بھی تاج شریا کی آواز حق کی آواز ہے آج بھی تاج شریعہ حق پر ہیں جو ان کا فیصلہ ہے وہی فیصلہ ہے لا اجرا الا المودت فی القربا اے محبوب آئے ان سے کہہ دو کہ ہم تبلیغ رسالت پر تم سے کچھ قدرت نہیں مانگتے اگر تم کچھ دے سکتے ہو تو میری اولاد سے محبت کرو تو تبلیغ دین پر یہ پیرانے ازام جو آج کل چل رہے ہیں نگر نگر نگر نگر شہر شہر کہ جیب بھرو مرید اور پیٹ بھرو مرید سنت یہ ہے میرے آقا نے فرمایا تبلیغی رسالت پر میں اجرت نہیں مانگتا تبلیغ دین پر تم اجرت کیوں مانگ رہے ہو تبلیغ دین پر اجرت کا مطالبہ کیوں ہو رہا ہے آپ بریلی چلو سرکار اعلی حضرت کی بارگاہ میں چلو کبھی اجرت کا مطالبہ نہیں کیا مفتی آدم ہند کی بارگاہ میں چلو ان آنکھوں نے دیکھا ہے کہ مفتی آدم ہند اگر کسی دستار دستار بندی کے جلسے میں یا مدرسے کی بنیاد میں تشریف لے جاتے اور بطور نظر کچھ پیش کرتے تو میرے آقا تاجدار ہر سنت مفتی آدم ہند اپنی جیب سے مزید کچھ اور نکال کے کہہ دیتے کہ ہماری طرف سے مدرسے میں لگا دیجیے مدرسے میں لگا دیجیے ہم یہاں ادرت لینے کے لیے نہیں آئے ہیں ہم روپیہ لینے کے لیے نہیں آئے ہیں ہم تمہاری دولت لینے کے لیے نہیں آئے ہیں یہی وہ کمال تھا جس کی بنیاد پر سنت نبوی کے اتنے بڑے پابند تھے کہ آقا مولا محمد الرسول اللہ علیہ یہ وسلام نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا ارے جو اولاد رسول سے محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب ہو جائے گا اور جو اللہ کا محبوب ہوگا وہی درود پاک پڑھ لیا جائے مولا دائما اللہ حبیب کا خیر الخلق كلهم اللہ رب محمد محمد انصل علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اور دیکھو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں میں اگر کہوں کہ حضرت علامہ مولانا سید اشرف امان میاں سے بے پناہ محبت کرتا ہوں اور ان سے ملاقات ہو تو نہ ان کو سلام کروں نہ ان کی خیریت معلوم کروں تو زمانہ کہے گا زبان سے کہتے تو ہیں مگر محبت کا اظہار نہیں کرتے یا رسول اللہ رب کی بارگاہ میں آپ نے کہا ہے کہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو اس کا اظہار بھی چاہیے تو ہمارے نبی آقا و مولا محمد الرسول اللہ علیہ السلام تو وسلام حسن و حسین کو کبھی چومتے تھے کبھی سونگھتے تھے واہ واہ واہ کبھی چومتے تھے اور کبھی زور سے بولو ہر نانا اپنے نواسے کو چومتا ہے دادا اپنے پوتے کو چومتا ہے مگر سونگتا کوئی نہیں ہے بولو کو سونگتا ہے زور سے بولو تو میرے آقا فرماتے لوگوں سنو جب یہ خیال ہوتا ہے کہ فاطمہ کی اولاد ہے تو چومتا ہوں اور جب یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ دونوں پھول ہیں تو چومتا ہوں الحسن والحسین ریحانت الدنیا دنیا حسن و حسین دنیا کے دو پھول ہیں اور پھول ہمیشہ سونگھا جائے گا اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے سونگھا ایک صاحب کے یہاں دعوت ہوئی کتنا سونگتے تھے اعلی حضرت ناک پیدا کرو جب عشق ہوگا دل میں تبھی ناک ہوگی اور پالکی اٹھانے والوں بھی گالے رسول تھے جیسے ہی پالکی میں بیٹھے اور پالکی والے پالکی اٹھائے آلہ حضرت نے کہا پالکی رکھو پھول سونگا جاتا ہے حضرت رشیب لا رہے نعرہ لگا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت آئیے حضرت رشیب لائیے حضرت کرسی دباؤ پاک پڑھ لیا جائے مولا وسلم مولاسا بدن اللہ حبیب کا خیر الخل کے کل ہمی اسی لیے تو سرکار نے کہا ہے کیا بات رضا استمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس کے حسین اور حسن پھول زہرا ہے کلی جس کے حسین اور حسن پھول اور پھول ہمیشہ سونگا جاتا ہے ایسا سونگا آلہ حضرت نے کہا پالکی رکھو اور پالکی سے اتر آئے اور اس کے بعد پوچھا آپ میں سے کون ہے اولاد رسول یہ خوشبو خوشبو نہیں نکلتی تھی تو اور کیا تھی کیسے جانا والا حضرت نے کہ اس میں کوئی آلے رسول ہے ارے وہ ناک پیدا ہو جائے وہ آنکھ پیدا ہو جائے تو آج حسن بھی نظر آئیں گے حسین بھی نظر آئیں گے اور وہ ناک پیدا کر لو تو ان کی خوشبو بھی سونگ لو گے اور ان کی بھی خوشبو سونگ لو گے لیکن وہ ناک اسی وقت پیدا ہوگی جب دل میں اس کے مصطفیٰ ہوگا اسی لیے تو میرے آقا فرماتے ہیں اکونا احب ارے ہی مین والے والا ورنہ سے اجمین میں کا کوئی کامل کیا مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے محبوب نہ بنا لے اپنے اولاد سے زیادہ ماں باپ سے زیادہ اور ساری کائنات کے انسان سے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اور اعلیٰ حضرت سرکار عرض کرتے ہیں اس میں اعلی رسول کون ہے تو جو تھے وہ گردن جھکا لیا اور کہا کہ مزدور سے نصب نہیں پوچھا جاتا ہے کہا تجھے اسی رسول کا واسطہ ہے جس کی تم مال ہو بتاؤ کون ہو سامنے آئے کہا غربت کی وجہ سے بچے فاقے میں ہیں تو حلال روزی کمانے کے لیے میں نے ان کا ساتھ کر لیا ہے تاکہ رزق حلال مل جائے بچوں کی پرورش ہو جائے اتنا سننا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی تاج کو اس کے قدموں پر رکھتے ہوئے کہتے ہیں مجھے معاف کر دو کل گھر آ کر نے پوچھ لیا کہ میری اولاد کاندھا اسی لیے تھا کہ تم سواری کے لیے اس کو استعمال کرو اس وقت میرے پاس کیا جواب ہوگا شہزادہ معاف بھی کرتا ہے تو میرے حال حضرت کہتے ہیں معافی کی یہ صورت ہوگی کہ تم بالکی میں بیٹھو اور میں اٹھاؤ جو اولاد سے محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب ہو جائے گا اور جو اللہ کا محبوب ہوگا وہ جنت کا حقدار ہو جائے گا اعلیٰ حضرت نے محبت اور اتنے بڑے عاشق تھے سراپا عشق کا نام ہے اعلیٰ حضرت اسی لیے تو ایک جگہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا یہ وہابیہ دیا منا میرے آقا کو نور نہیں مانتے اور اعلیٰ حضرت کا عشق کہتا ہے یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اے نور تیرا سب گھرا نور کا میرے آقا فرماتے صحابہ نوازے کو چوما جاتا ہے اور پھول کو سونگا جاتا ہے پھول کو پھول دیکھیں آپ لوگ کہاں دیکھے ہو اور سب سے پسندیدہ پھول مسلمانوں کے لیے کون سا پھول ہے گلاب اس کی بیج کہاں ملتی ہے دکانوں میں تمہارا باپ لا دے گا گلاب کے پھول کی بیج ہے یہ نہیں دنیا میں ہمارے آپ کے نبی آقا مولا محمد رسول اللہ علیہ صلاحت السلام جب سفر میں سے واپس تشریف لائے تو پیشانی کا پسینہ ٹپکا اور اس پسینے سے دنیا کو گلاب ملا جو پسینے کا پھول ہے وہ دنیا کا گلاب اور جو جگر کے خون کا پھول ہے وہ ہے آل رسول حسن و حسین جو پسینے کا گلاب اتنا خوشبودار اور جو خون کا گلاب ہوگا وہ کتنا خوشبودار ہوگا تو وہ ناک پیدا کرو اور وہ ناگ اس وقت تک پیدا نہیں کر پاؤ گے جب تک دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہوگا میرے آپ کے سب کے و مولا محمد رسول اللہ علیہ صلاحت وسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان دونوں سے محبت فرما اور جو ان کو ان سے محبت کرے اس کو تو اپنا محبوب بنا لے اب میں توجہ چاہوں گا نبی نے محبت کا اظہار چوم کر دنیا کے سامنے دکھا دیا اور سون کر دنیا کے سامنے دکھا دیا اے اللہ تو ان دونوں سے محبت فرما یہ نبی کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی تو ہمارے آپ کے خاتون جنت حضرت سے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں صاحب دادے مسکرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کل عید ہے اور نیا جوڑا پہن کے سب جائیں گے ہمارے لیے بھی نیا جوڑے کا انتظام ہونا چاہیے تو خاتون جنت نے وعدہ کر لیا لیا اور وعدہ کر لینے کے بعد رات شہزادوں کو سلا دیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی سدے میں سر رکھا اور نماز سے فارغ ہو کر رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر عرض کرتی ہے مولا ہم نے شہزادوں سے وعدہ کر لیا ہے کہ تمہارے لیے بھی نیا جوڑے کا انتظام ہو جائے گا وعدہ تو میں نے کر لیا ہے پرور عالم جوڑے کا انتظام تو کر دے پرور عالم نے حضرت سیدتنا فاطمہ کے اٹھے ہوئے ہاتھ کی آبرو رکھ لی ہے اور دعا قبول ہوئی صبح کے وقت امین سیدرا کے مکین المسلمین دروازے فاطمہ پر دستک دے رہے ہیں کہ دروازہ آواز بھی پوچھا کون کہا میں شہزادوں کا درجی جوڑا لے کر آیا ہوں اور تھوڑی دیر کے بعد جب پردے سے انہوں نے جوڑا لیا دونوں کو پہنا دیا تو آقا مولا محمد الرسول اللہ علیہ سلاۃ وسلام تشریف لائے عرض کیا فاطمہ یہ درجی کون تھا پہچانتے ہو کہا میں تو پردے کے اندر تھی کون تھے نہیں معلوم تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ درجی جبریل تھے جو جنت سے شہزادوں کے لیے لیے جوڑا لے کر آئے تھے نبی نے کہا کہ ہم دینوں سے محبت کرتے ہیں لہذا اللہ تو بھی ان دونوں کو محبوب بنا لے اور جو ان کو محبوب بنا لے اور اس کو تو اپنا محبوب بنا لے تو نبی نے بھی محبت کا اظہار آپ کو چوم کر سونگ کر دکھا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے جوڑا بھیج کر دنیا کو بتا دیا کہ اللہ اللہ کے نبی کی دعا قبول ہو گئی اور اعلیٰ حضرت مفتی آدم ہند اور اولیاء نے جن جن لوگوں نے اولاد رسول سے محبت کی وہ اللہ کے محبوب ہو گئے جنت کے حقدار ہو گئے یہ اعلیٰ حضرت سے میں نے آپ کو سنا دیا اب کوئی یہ اعتراض نہ کر دے کوئی یہ نہ کہے کہ اس اسلام کی بات کیا کرتے ہو جس کے پیغمبر نے کہا مجھ سے محبت کرو جس کے پیغمبر نے کہا کہ میری اولاد سے محبت کرو گے تو محبوب ہو جاؤ گے اب وہی پیغمبر عام طور پر پوری دنیا کے ماننے والوں سے ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدیہی لا تدخل الجنت حتی تومنو ولا تومنو حتی تحابو اولا ادلکم علی عمر اذ انتم فعلتم تحاببتم اب شد سلام بینکم اے لوگو اسلام پر تمہیں اتراج کرنے کا کوئی حق نہیں ہے جس نے نبی نے کہا کہ میری اولاد سے محبت کرنے والا محبوب ہوگا اب وہی پیغمبر ارشاد فرما رہا ہے قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان اس وقت تک تم جنت نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ ہو جاؤ اور اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو واہ واہ جب آپس میں محبت کرو گے تو محبت کرنا تم کو آئے گا اور جب محبت سیکھ جاؤ گے تو میری اولاد سے محبت کرو گے اور جب میری اولاد سے محبت کرو گے تو مجھ سے محبت کا تجھے دستور معلوم ہو جائے گا اس لیے کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں حسین سے محبت کرو گے تو میری محبت مکمل ہو جائے گی لہذا پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں قسم استاد کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان اس وقت تک تم جنت نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ ولا تؤمنوا حتى تحابوا اور اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو اور آپس کی محبت نبی کی طرف سے وہ انعام ہے اگر دنیا اس پیغام محبت کو سینے سے لگا لے تو پوری دنیا سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے اگر گھر آنگن والے ایک دوسرے سے محبت کر لیں تو گھر آنگن کا اختلاف دور ہو جائے محبت وہ انعام ہے کہ پوری دنیا سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے دنیا والوں اگر تم چاہتے ہو کہ دہشت گردی دنیا سے ختم ہو جائے تو نبی کا پیغام پیغام محبت کو سینے میں بساؤ اس لیے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرے گا اس کو اپنی زبان سے گالیاں نہیں دے گا محبت کرنے والا جس سے محبت کرے گا جب اس کو زبان سے گالی نہیں دے گا تو بندوق کی نال سے اس کے سینے کو چھلنی نہیں کرے گا محبت ہوگی تو نہ زبان سے گالی نکلے گی نہ بندوق کی نال سے گولی نکلے گی محبت ہوگی تو نہ اٹھے گی لاٹھی نہ پھٹے گا سر محبت ہوگی تو نہ چلے گی تلوار نہ کٹے گی گردن محبت ہوگی تو نہ چلیں گے ترسول و بھالا نہ ہوگا چھلنی اگر ملک کو فریجیوں سے بچانا ہے اگر دنیا کو فتنہ و فساد سے بچانا ہے اگر اپنے ملک میں شانتی چاہتے ہو تو آؤ محبت کے پیغام کو سینے سے بچاؤ محبت کرنے والا محبت کرے گا اس کی غیبت نہیں کرے گا محبت کرنے والا جس سے محبت کرے گا اس کی چگلی نہیں کھائے گا محبت کرنے والا محبت کرے گا اس کا کام کر دے گا تو رشوت نہیں لے گا محبت کرنے والا جس سے محبت کرے گا اس کو قرض دے گا تو سود نہیں لے گا محبت کرنے والا جس سے محبت کرے گا اس کی ماں بہن بہو بیٹی پر غلط نگاہ نہیں ڈالے گا محبت کرنے والا جسے سے محبت کرے گا اس کے مال و اسباب کی چوری نہیں کرے گا محبت وہ عظیم انعام ہے کہ دنیا اگر آپس میں کر لے تو اس کو حسن و حسین سے محبت کرنے کا دستور معلوم ہو جائے گا اور جب حسن و حسین سے محبت کر لے گا تو آقا و مولا محمد الرسول اللہ کی محبت پیدا محبت اس کے دل میں ہو جائے گی اور جب یہ عشق ہو جائے گا ایمان مکمل ہو جائے گا جہنم سے بچ کر وہ جنت کا حقدار واہ واہ واہ اب چونکہ کہہ کے تقریریں ہونی ہے اس لیے جاتے جاتے میں صرف ایک مثال دے کر گزر جانا چاہتا ہوں اگر میاں بیوی میں محبت ہو جائے سلامتی کی زندگی گزر جائے کبھی طلاق نہ ہو ارے بولو بھائی محبت ہوگی طلاق ہوگی ارے زور سے بولو محبت ہوگی تو طلاق ہوگی ہاں جب بیوی ناراض ہوتی ہے تو مانگتی ہے طلاق اور جب مرد ناراض ہوتا ہے بے مانگے دیتا ہے طلاق بیوی جب ناراض ہوتی تو کہتی ہے اصل کے ہو تو طلاق دے دو ایک کے ہو تو طلاق دے دو اور جاتی ہے سپریم کورٹ اور اپنے کو کہتی ہے مسلمان جو قرآن کے خلاف کورس جائے وہ مسلمان نہیں جو قانون قرآن کے خلاف کورس جائے وہ زور سے بولو جو قرآن کے فیصلے کو نہ مانے اس کو تم مسلمان نہ مانو اور اعلان کر دو کہ جو قرآن کے فیصلے کو نہ مانے وہ دائرے اسلام سے خارج ہم اس کو مسلمان ہی نہیں مانتے اور جب نہیں مانتے تو کورٹ جو چاہے فیصلہ مسلط کر دے ہمیں پرواہ نہیں جب وہ مسلمان ہی نہیں تو ہمیں پرواہ اگر محبت ہوگی تو طلاق نہیں ہوگی نعرہ لگانے کی ذمہ داری اناؤنسر کی ہوتی ہے اور مطلب یہ ہے کہ وقت بہت کم رہتا ہے جب آئیے حضرت بلائیے لائیے نعرہ تکبیر رسالات رسالت علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد عورت ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے اصل کے ہو تو طلاق دے دو ایک کے ہو تو طلاق دے دو مرد ناراض ہوتا ہے کہ میں اصل کا نہیں ہوں میں ایک کا نہیں ہوں طلاق طلاق طلاق تو اب یہ حدیث جو اپنے آپ کو وہاں بھی کہتے ہیں کہتے ہیں تین دے دو دیکھی مانو تین دے دو زور سے بولو تین کو اچھا تین گالی اگر کوئی جنات پور میں کوئی کسی کو تو تین گالی کو کوئی ایک گالی مانے گا بولو یار تین تھپڑ کوئی مارے تو اس کو ایک مانے گا ایک مجلس میں اگر تین گولی لگا دے تو تین مانیں گے نہیں مانیں گے اب بتاؤ ہمارے ملک کا سی آئی سی آئی ڈی اور یہ پولیس محکمہ اور یہ ڈاکٹر تین گولی کو تین کہے تین تلوار کے وار کو تین کہے تین نیزے کے وار کو تین کہے تین گالی کو تین کہے اور یہ کیسے وہاں بھی بدماش ہے کہ تین طلاق کو کہیں ایک یہ یہودیوں کی سازش ہے کہ ان کو اگر کافر نہ بنا سکو تو ان کے بچوں کو حرامی بنا دو اور تین طلاق کے بعد اب ایک مان کر اپنی بیوی کو جا رکھیں گے تو یہ زنا کرتے رہیں گے اور جتنی اولاد ہوگی سب ولد الزنا لہذا اگر انہیں کافر نہ بنا سکو تو ان کی اولاد کو حرامی بنا دو لہذا آج پھر ہنگامہ برپا ہے پورے ہندوستان میں اور سپریم کورٹ تک عورت پہنچ گئی ہے اسلام اور قرآن کے خلاف کیا عزت کے بعد بھی ہم شوہر سے خرچہ لیتے رہیں گے اور اس کے بعد ہم تین طلاق کو ایک ہی منوائیں گے آج گورنمنٹ بھی چاہتی ہے مسلمان میں کہتا ہوں گورنمنٹ والوں سے بھی کہہ چکا ہوں کہ جب تم پنجابیوں کی پگڑی نہیں اتار سکتے یکساں سول کوڈ نافذ کرو گے آج پنجابی کی عورت بغیر ہیلمٹ کے گاڑی چلائے گی بائک اس لیے کہ ان کی عورتوں کے لیے مذہبی قانون ہے ٹوپی نہ پہننا ایئرپورٹ چلے جائیے تو پنجابی جب جاتا ہے جب پگڑی کے ساتھ جاتا ہے ارمولی صاحب جاتے ہیں اگر ذرا کچھ کمزور ہیں تو چیکنگ والا کہتا ہے ٹوپی اتارو ایک مرتبہ ہم سے جھگڑا ہو گیا اور اتفاق سے ہم ہی سے آگے آگے پنجابی گیا تھا تو کہا ٹوپی اتاری ہم نے کہا کیوں اس کی پگڑی اتارو تب ہم اتاریں گے اگر اس کا وہ مذہبی شیار ہے یہ بھی میرا مذہبی شیار ہے یہ لائن میں جو لوگ کھڑے ہیں ان کے سامنے ہمارے مذہب کی تم توہین کرو گے ہماری ٹوپی اتروا کر تو خیر سوری کہا پھر ہم آگے بڑھ گئے لہذا مسلمان نہ یہ ان کی پگڑی اتروا سکتے ہیں وہ اور آپ پگڑی آپ کی ہے داڑھی آپ کی ہے مگر آپ نے مڑانا شروع کر دیا تو فوجی مجبور کیے جا رہے ہیں پولیس والے مجبور کیے جا رہے ہیں جس دن ہندوستان کا سارا مسلمان نبی کا وفادار غلام بن کر شعر اسلام کا احترام کر لے گا تو نہ پولیس سے کہا جائے گا مسلمان سے کہ داڑھی مڑا نہ فوج سے کہا جائے گا کہ ہم جیئیں گے اسی نور کے ساتھ اور مریں گے اسی نور سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ زندہ باد باد کیا بات تو اگر میاں بیوی میں محبت ہو تو نہ عورت مانگے طلاق اور نہ مرد دے طلاق بولو دیں گے زور سے بولو اور محبت نہیں ہوگی تو عورت مانگے گی طلاق اور مرد دے دے گا طلاق وہ مسلمان وہ ناقص العقل ہے ناقص العقلی کی بنیاد پر اگر تمہارے کسی کردار و فعل سے وہ ناراض ہے اور ناراضگی کی اظہار وہ بد زبانی سے کر رہی ہے کہ اصل کو ہو تو طلاق دے دو اس وقت تم مسکرا دو اور کہو میں اصل کا ہوں اسی لیے طلاق نہیں جب وہ تمہیں تانا دے کے ایک کے ہو تو طلاق دو تو تم مسکرا کر کہو ایک ہی کہوں طلاق نہیں دوں گا طلاق دینے کے لیے ہم نے نکاح نہیں کیا ہے ارے اور سن لے طلاق دینا مردوں کا کام نہیں ہے کہ دے دوں شریعت نے واجب کیا ہے نہ مردوں پر طلاق اب بولو ناگپور والے نہ مرد کسو کہتے ہیں سے بول ہاں وہ جانتا ہے کسو کہتے ہیں اگر میں دے دوں گا تو دنیا کیا کہے گی نہ مردوں پر واجب ہے دینا طلاق اسی لیے تو ایک جلسے مجھ سے وہ شابانوں والے زمانے میں کہ صاحب اسلام بہت اچھا مذہب ہے لیکن انہوں نے طلاق کا قانون دے کر عورتوں پر ظلم کیا ہم نے کہا طلاق کا قانون دے کر اسلام نے عورتوں پر احسان کیا ہے اس لیے کہ اگر عورت کی شادی کسی ایسے سے ہو جائے جس کو زمانے نے مرد سمجھا ہو اور رخصتی کے بعد وہ نہ مرد ثابت ہو جائے تو وہی بیٹیاں اپنے اوپر پٹرول ڈال کے اپنے کو جلاتی ہیں یا مٹی کا تیل چھڑک کے اپنے کو ہلاک کرتی ہیں وہی بیٹیاں کنویں تالاب میں چھلانگ لگتی لگاتی ہیں یا زندگی بھر پاپ کرنے کا سمجھوتا کرتی ہیں یہ اسلام کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے طلاق کا قانون دے کر نہ مردوں پر واجب کیا کہ عورتوں کو آزاد کر دو تاکہ اسلام کی بیٹی جلنے سے بچ جائے ڈوبنے سے بچ جائے گلے میں پھانسی کا پھندا لگانے سے بچ جائے یہ اسلام کا احسان ہے احسان لیکن کام جو نہ مردوں کا ہے اب کر رہا ہے مرد اسی لیے عورت جا رہی ہے سپریم کورٹ مسلمان تم کر لو محبت تاکہ معاشرے میں طلاق ہی نہ ہو اور نہ کہیں لوگوں کو جانا پڑے نہ ہائی کورٹ نہ سپریم کورٹ نہ طلاق کے خلاف بولا جائے نہ اسلام کے خلاف بولا جائے یہ اسی وقت ممکن ہوگا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو اور اسی لیے جب نکاح کی مجلس ہوتی ہے تو خطبہ نکاح میں خطبہ نکاح میں تین آیت وہ پڑھی جاتی ہے جس میں تقبے کی تعلیم ہے کہ تم دونوں میاں بیوی متقی بن کر رہو اللہ سے ڈرتے رہو ایک دوسرے سے محبت کرتے رہو اور صحیح بات کہتے رہو تاکہ دونوں ایک دوسرے سے ناراض نہ ہو محبت باقی رہے گی تو نہ عورت طلاق مانگے گی نہ مرد طلاق دے گا نہ اسلام کے خلاف بولا جائے گا نہ مسلمان کے خلاف بولا جائے گا نہ مجبور ہو کر کوئی لوور کورٹ جائے گا نہ ہائی کورٹ نہ سپریم کورٹ اور نہ اسلام اور مسلمان کے خلاف آوازیں بلند ہوگی مسلمان آؤ آؤ ایک دوسرے سے محبت کر لو محبت کرو گے ایمان مکمل ہوگا جہنم سے بچ کر تم جنت کے حقدار ہو جاؤ گے یہ محبت جس کا اتنا بڑا انعام ہے حاصل کیسے ہو تو میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں میں تمہیں ایسی بات نہیں بتا دوں جس کو تم کرو تو محبت ہو لیکن ایک بات چھوڑ دیا میں نے تو وقت چاہے دو منٹ اور سن لیا جائے ایک اعتراض اور ہے ان کا ایک تو یہ تھا کہ اسلام بہت اچھا مذہب ہے لیکن اس نے طلاق کا قانون دے کر عورتوں پر ظلم کیا دوسرا اعتراض ان کا یہ ہے کہ اگر طلاق کا قانون اسلام نے دیا تھا تو اگر تین کا اختیار مرد کو تھا تو کم سے کم دو کا اختیار مل جاتا عورت کو تو برابری ہوتی ہے تو آج معاشرے کا مسلمان خود ہی عورت کے برابر رہنے کے لیے تیار ہے داڑھی مڑا کر اس لیے تو عورتیں جو ہوتی ہیں داڑھی والوں کو دیکھتی ہے تو اپنا چہرہ چھپا لیتی ہے اور داڑھی منڈا سامنے آتا ہے تو چہرے سے نقاب بھی ہٹ جاتا ہے اس لیے کہ وہ جانتی ہیں کہ مردوں سے پردہ واجب ہے برابر والوں سے برابری واجب ہے داڑھی منڈوں کو دنیا میں اس سے بڑھ کر اور سطح کیا ملے گی تو ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ ان کو بھی طلاق کا حق ملتا تو یہ مساوات برابری ہو جاتی میں نے کہا یہ ان کو حق نہ دے کر اسلام کا ان پر بہت بڑا احسان ہے اگر عورت کو طلاق دینے کا حق مل جائے تو کوئی مرد اپنی بیوی تجوری کنجی نہیں دے گا کہ دے دیں گے تو طلاق دے کر چلی جائے گی کوئی مرد اپنی بیوی کے نام بینک بیلنس زمین جائیداد مکان نہیں کرے گا کہ کر دیں گے تو کہیں دے کر چلی نہ جائے یہ اسلام کو کتنا بڑا احسان ہے اللہ اللہ کہ طلاق کا اختیار مرد کو دیا اور عورت کو گھر کا ملکہ بنا دیا سونے چاندی پر قبضہ دے دیا جائیداد پر قبضہ دیا یہ اسلام کا احسان نہیں تو اور کیا ہے طلاق بھی عورتوں پر بہت بڑا احسان ہے اور مردوں کو جو اختیار دیا گیا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے ارے دنیا والوں تم نے قانون طلاق پر نگاہ رکھی نکاح پر کیوں نہیں نگاہ تمہاری گئی کاش کے تم نکاح کو دیکھ لیتے تو برابری کا تمہارا جو ذہن خراب ہے وہ برابری والا سبق بھی مل جاتا نکاح کے لیے دلہن کی ڈولی دولہے کے گھر نہیں بلکہ دلہا جاتا ہے بارات لے کر بولو کون جاتا ہے بارات لے کر ارے دلہا مرد ہے بہادر ہے اپنے دروازے پر رہتا اور دلہن کے ساتھ عورتوں کی بارات ہوتی اور یہاں کاجی نکاح نکاح پڑھ تب تبھی تو میاں بیوی ہو جاتے مگر وارے اسلام مصطفیٰ کا نظام اسلام کی شہزادی باپ کی دہلیج نہ چھوڑو جو تم کو بیوی بنائے گا وہی آوے گا وہی تمہارے دروازے پر آئے گا اجازت کی بھیک مانگے گا گویا اگر چھوڑنے کہا کہ اسلام نے مرد کو دیا ہے تو مان نے کہا کہ اسلام نے عورت کو دیا ہے یہ برابری نہیں تو اور کیا ہے اور جب تم نے وقت نکاح مان لیا تو زندگی بھر اس سے محبت کرو کبھی اس سے بد زبانی نہ کرو عورت اپنے شوہر کی خدمت کرے تو جنتی ہے اور مرد اپنے عورت کو برداشت کر لے تو جنت کی ہے یعنی کیا مطلب وہ کہ اصل کے ہو طلاق دو تو کہو اصل کہوں اسی لیے نہیں دوں گا برداشت کر لو تو تم جنتی اور وہ محبت کی بنیاد پر خدمت کر لے تو وہ جنتی ہے یہ محبت جس کا اتنا بڑا انعام جو دہشت گردی کو ختم کر دے طلاق نہ ہونے دے برائیاں نہ پھیلنے دے یہ پیغام محبت کو سینے میں بساؤ لیکن یہ حاصل کیسے ہوگی تو میرے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں جس کو تم کرو تو محبت ہو گویا صحابہ نے عرض کیا ہوگا بلا یا رسول اللہ تو میرے آقا فرماتے اب سلام بینکم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو جب سلام کرو گے تو محبت بڑھے گی اور جب محبت بڑھے گی تو ایمان مکمل ہوگا اور جب ایمان مکمل ہوگا تو جہنم سے بچ کر تم جنت کے حقدار ہو جاؤ گے ارے جب آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو گے تو اس سلام کا جب اتنا بڑا انعام ہے تو جب غلام ہو کر حسین کو سلام کرو گے تو کتنا بڑا انعام ملے گا اور امتی ہو کر جب نبی کو سلام کرو گے تو انشاءاللہ جنت کا درجہ دار السلام ملے گا محبت چاہتے ہو تو کرو سلام گویا چاہتے ہو کہ طلاق نہ ہو تو کرو سلام باپ بیٹے میں جھگڑا نہ ہو تو کرو سلام سلام وہ انعام ہے اسلام کا کہ اگر ایک دوسرے کو کر لو محبت بڑھے گی ایمان مکمل ہوگا اب آپ بتاؤ اس زمانے میں کوئی مرد گھر جاتا ہے تو اپنی بیوی سلام کرتا ہے تو جھگڑا نہیں ہوگا ارے جھگڑا ختم کرنے کے لیے میرے آقا نے کہا سلام کرو صبح اٹھ کر عورت اپنے شوہر سے صبح سے شام تک پچہتر مرتبہ بات کرتی ہے مگر کسی ایک مرتبہ بھی اس زمانے کی عورت اپنے میاں کو سلام کرتی ہے تو محبت کیسے ہو لہذا چاہتے ہو کہ محبت ہو تو کرو ایک دوسرے کو سلام بیوی شوہر کو کرے سلام بیٹا بیٹی ماں باپ کو کرے سلام شاگرد استاد کو سلام اور مرید پیر کو کرے سلام لیکن اگر یہ چھوٹے لوگ سلام کرنا بھول جائیں تو ادب اور میرے پیارے آقا کی سنت یہ ہے کہ بڑا انتظار نہ کرے بلکہ خود ہی سلام کر دے اگر اولاد سلام کرے تو واہ واہ ورنہ باپ تم خود ہی سلام کر دو بیوی سلام کرے تو واہ واہ ورنہ شوہر تم سلام کر دو اس لیے کہ سلام کرو گے تو ناک نہیں کٹے گی ناک کی عظمت بڑھے گی نبی کی سنت کو زندہ کرو گے ارسلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے رب کا یہ فرمان قرآن میں ہے الملک القدوس السلام جب کسی کو سلام کرو گے تو لفظ پر اللہ کا نام لو گے اور اللہ کی بارگاہ میں سلامتی کی دعا کرو گے لہذا تم سلام سے یعنی تمہاری ناک نہیں کٹے گی نعت کی عظمت بڑھے گی اور شاگرد تم اپنے استاد کو سلام کرو لیکن اگر شاگرد بھول جائے تو استاد آپ سلام کر دو مرید تم پیر کو سلام کرو لیکن اگر مرید بھول جائے تو پیر تم اپنے مرید کو سلام کر دو جس دن بڑے لوگ چھوٹوں کو سلام کرنا کرنے لگیں گے چھوٹے سلام سیکھ جائیں گے اور جب یہ سیکھ جائیں گے گھر مجلس کسی کو کریں گے سلام لہذا آؤ آؤ آج نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اس پیغام محبت کو تاکہ آپس میں بھی محبت ہو اور امام حسن و حسین سے اولاد مصطفیٰ سے بھی محبت ہو اور جب محبت سیکھ جاؤ گے تو حسین کے صدقے میں نبی کی محبت تمہارے سینے میں آ جائے گی اور نبی کا عشق جب دل میں پیدا ہو جائے گا تو ایمان مکمل ہو جائے گا جہنم سے بچ کر تم جنت کے حقدار ہو جاؤ گے لہذا اگر چھوٹے نہ کریں سلام تو آج یہ پیغام لے کر جاؤ میرے پیرو مرشید اپنے اپنے مریدوں کو کرتے تھے سلام اور نذرانہ دیتے تھے جو طالب علم جاتا تھا مجھ کو خود دیا ہے میرے آقا نے لہذا آج یہ حق کرو کہ ہم جس مجلس سے مبارک میں موجود ہیں اس مجلس سے یہ فیض لے کر جائیں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے اگر یہاں بیٹا ہے اور ماں باپ گھر میں زندہ ہیں تو ان کو جا کر سلام کرے اور سلام کرنے کے بعد اب تک جو کوتا ہوئی اس سے معافی مانگے اگر کوئی شوہر یہاں ہے گھر جا کر بیوی کو سلام کرے باپ یہاں ہے بیٹا بیٹی کو جا کر سلام کرے اور روزانہ اٹھ کر ایک دوسرے کو کریں سلام ہر ملاقات پر کریں سلام تاکہ محبت آ عام ہو جائے گھر کا فتنہ و فساد ختم ہو جائے باہر نکلیں ایک دوسرے کو کریں سلام لیکن وہابی بھی بندی خارجی رابطی کا ہرگز نہ کریں سلام اس لیے ان کو سلام کرنا حرام ہے لہذا کتنے لوگ تیار ہیں کہ محبت کے لیے ایک دوسرے کو کریں گے سلام کتنے لوگ تیار ہیں آپ اٹھاؤ ہاں ایک کام ہوا اب جلدی گراؤ ہمارے جانے کا وقت ہو رہا ہے یہ سلام جس کا اتنا بڑا انعام میں چاہتا ہوں جانے سے پہلے تم کو سکھا دوں سلام سلام سے میں نے اس کا پتہ پوچھا تو اس نے کہا شمس الدین ان کو سلام سکھانا ہے تو نماز میں لے آؤ جب یہ نماز میں آ جائیں گے تو اس وقت تک باہر نہیں جائیں گے جب تک سب سب کو سلام نہیں کر لیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نماز وہ عظیم بارگاہ ہے سبحان اللہ وہ عظیم عبادت ہے کہ وہاں استاد شاگردوں کو سلام کرتا ہے پیر مریدوں کو سلام کرتا ہے بادشاہ فقیروں کو سلام کرتا ہے امیر غریبوں کو سلام کرتا ہے ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز آؤ نماز میں سیکھ لو سلام اور ہو جاؤ رب کی پناہ میں اس لیے کہ جو نماز میں ہوگا رب کی زور سے بولو اور جو رب کی پناہ میں ہوگا اس سے دشمن پناہ مانگے گا حوادثات پناہ مانگیں گے شیاطین پناہ مانگیں گے اور مرے گا تو قبر کا عذاب پناہ مانگے گا اٹھے گا تو جہنم کا عذاب پناہ مانگے گا آؤ نماز میں ہو جاؤ رب کی پناہ میں رہا حضرت ایک مرتبہ آپ بھی کر دو آلہ حضرت اور زور سے اجمیر شریف کا سفر ہے راستے میں صاحب کا بیان ہے ارے رحمت و رضوان راستے میں نماز کا وقت ہو گیا ٹرین سے اتر گئے غالباً فلیرا اسٹیشن حضرت نے بتایا تھا یا آگے پیچھے کوئی اسٹیشن رہا ہوگا انگریزوں کا زمانہ ہے اور اعلی حضرت نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور میل ٹرین گارڈ نے سگنل دیا ڈرائیور نے ہارن پر انگلی رکھی انجن بند چلنے کے لیے تیار نہیں اسٹیشن ماسٹر انگریز تھا وہ لالٹین جو اگلے زمانے میں تھا ایک طرف وہ کاغذ یہ کیا لگاتے تھے لال ایک طرف ہری بتی رہتی تھی ایک طرف لال بتی کبھی لالٹین لے کر انجن کے پاس کبھی گارڈ کے پاس کبھی انجن کے پاس کبھی پیچھے دوڑ دھوپ کر رہا تھا دوڑتے دوڑتے میں ایک مرتبہ دیکھا کہ کوئی آدمی پلیٹ فارم پر سجدہ کر رہا ہے تو وہیں کھڑا ہو گیا لالٹین لے کر کہا جب تک یہ اب ٹرین میں نہیں بیٹھیں گے ٹرین نہیں چلے گی حال حضرت سرکار نماز سے فارغ ہوئے اپنے ڈبے پر تشریف لے گئے ٹرین چلی اجمیر شریف پہنچ گئے دوسرے دن اعلی حضرت سرکار شاہ جہانی مسجد میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تقریر جب ختم ہوئی اعلی حضرت کی تو دیکھا کہ وہی اسٹیشن ماسٹر بیوی بچوں کے ساتھ اعلی حضرت کے پیروں تلے پیر قدموں پر گر کر رہا حضور آپ میں کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا لیجئے جب آپ کے سجدوں کا عالم یہ ہے یہ تو اسلام کے خادم کے سجدے کا یہ عالم ہے تو آقا مولا محمد الرسول اللہ علیہ سلاۃ وسلام کے سجدوں کا عالم اور ان کی نورانیت اور حقانیت کا عالم کیا ہوگا وہ پورا انگریز اپنے بچوں کے ساتھ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا یہ ہے بریلی کے تاجدار جو داخل کرتے ہیں اور آج الزام ہے کہ بریلی والے نکالتے ہیں بریلی والے نکالتے نہیں ہیں جو نکلتا ہے اس کا اعلان کر دیتے ہیں اور شارح بخاری حضرت علامہ مولانا شاہ مفتی شریف الحق صاحب علیہ رحمت و رضوان یہی واقعہ سرکار مفتی اعظم ہند کے بارے میں کہ ایک اسٹیشن پر یہ کالمن اجین سے جے پور جا رہے تھے مغرب کا وقت تھا اور ایک جگہ تو خیر ڈبے ہی میں نماز کا انتظام ہوا آخر کی نماز اور مغرب کے نماز کے وقت حضرت پلیٹ فارم پر اتر کر نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے اور جب کھڑے ہو گئے تو وہی میل ٹرین ادھر گارڈ نے سگنل دیا ادھر یہ انجن انجن کا ڈرائیور نے انجن کو آن کیا اور اس کے بعد ہارن دیا مگر ٹرین تھوڑی سی آگے بڑھی اور اس کے بعد رک گئی سرکار مفتی ہند نماز پڑھ کر جب ڈبے گئے ہیں تب ٹرین چلی میں کہتا ہوں کہ تم آؤ نماز میں تاکہ ہو جاؤ رب کی پناہ میں جب رب کی پناہ میں ہو جاؤ گے دشمن تم سے پناہ مانگیں گے ساتھ تم سے پناہ مانگیں گے قبر کا عذاب پناہ مانگے گا اٹھو گے تو جہنم کا عذاب پناہ مانگے گا اور ایسے عرص ایسے ولی کامل کے عرص پاک میں ہو کہ نہ ان کی کی نماز قضا ہوئی ہے اور تاجدار کربلا شہزاد گلگو کبا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدے میں سر دے کر پوری دنیا کو بتا دیا حسین اپنی جان بچانے کے لیے نہیں آیا تھا نہ اپنا ہاتھ بچانے کے لیے آیا تھا نہ آل بچانے کے لیے آیا تھا نبی کا دیا ہوا سجدہ بچانے کے لیے آیا تھا اے مسلمان اور نماز میں ہو جاؤ رب کی پناہ میں تاکہ دشمن تم سے پناہ مانگے ہمارے ساتھ پناہ مانگے اور مرو تو قبر کا عذاب پناہ مانگے اور اگر کہیں نہیں آئے نماز میں تو ایک دن مرو گے ضرور بولو مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے ہاں کریں گے اور پیر کا وہ ہاتھ چومیں گے چاٹیں گے اور ناک پوچھیں گے ہاں بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں نکیا پوچھ دیتے ہیں اب پہلے کے پیر دونوں ہاتھ سے مسافہ کرتے آج کا پیر نہ چومنا چاہو تو نکیا تک ہاتھ بڑھا دیں بولو ایسا دور آیا کہ نہیں آیا ہاں آیا ہے تو سن لو آج کان کھول کر یہ پیر لوگ جو ہیں جو نماز نہیں پڑھتے سن لیں اب ان کا نمبر ہے درو شریف پڑھو تو سنا میں مولا وسلم دا ابدن اللہ حبیب کا خیر الخل کے کل نہیں میں آ مرنا ہے کس کو کس کو مرنا ہاتھ اٹھاؤ ارے تو بایا ہاتھ کیا اٹھا رہا دینا اٹھا نا سیدھا اٹھا یار ہم نے ارے جس کو مرنا اٹھا گرا تو صرف نمازی لوگ مریں گے کہ بے نمازی بھی مریں گے سب کو مرنا ہے بے نمازی پیر ہو تو نمازی جب اپنی موت سے مریں گے تو میرے آقا فرماتے اصل تو النور سبحان اللہ مسلم شریف کی بہت طویل حدیث ہے اس کا ایک جملہ یہ میں نے پڑھا آقا فرماتے ہیں نماز نور ہے اور کیوں نہ ہو نماز نور یہ نماز ہے ادائے حضور حضور کا سراپا نور نور کی ادا نماز نماز نور جب نمازی مرے گا اپنی موت سے قبر میں تو نماز نور بن کر اس کی قبر کو منور کرے گی جہاں تک نگاہ جائے گی قبر سادہ ہوگی جنت کی کھڑکی کھلے گی ہوا آئے گی اور جب بے نمازی اپنی موت سے مریں گے تو ان کی قبر میں عذاب بن کر سانپ آئے گا کیا آئے گا دیکھے ہو کبھی سانپ ارے سانپ دیکھے ہو کہاں پنجڑے میں کی چلتے ہوئے اگر کوئی کہہ دے کہ سانپ تو بغیر سوچے سمجھے پورا مجموعہ بھاگ جائے گا یہ ہے دنیا کا سانپ جب چاہو پکڑ لو جب چاہو پنجڑے میں پکڑ کے بند کر دو اور جب چاہو ڈنڈے سے مار کر ہلاک کر دو بولو جب چاہو پکڑ لو پکڑ سکتے کہ نہیں اچھا یہ پکڑ لے گا قرآن شریف میں ایک آیت ہے میں بھی جانتا ہوں اس کو پڑھ کے اگر کوئی پکڑ لے تو سانپ اس کا غلام بن جائے ہم تو ایک ہی آج جانتے ہیں حضرت لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہوں گے تو لیکن ہم بتائیں گے نہیں اس لیے کہ داڑھی منڈا اگر پورا قرآن پڑھ کے بھی سانپ پکڑے گا تب بھی ڈس لے گا جھوٹ بولنے والا غیبت کرنے والا چگلی کھانے والا وہ سوچے گا ہم پڑھ کے سانپ پکڑیں تو سب سے پہلے اس لیے نہیں بتائیں گے متقی پرہیزگار ایسا انسان پڑھ لے اور اس کی طرف چھو کر دے پکڑ لے اور وہی آیت پڑھ کے جس کو ڈس لیا ہو پھوک مار دے اور پانی پلا دے تو زہر اتر جائے یہ ہے دنیا کا سانپ اس سے بچنے بچنے کا اتنا بڑا انتظام اور بے نمازی مردے کے قبر میں جو آئے گا سانپ اس کا پیر کا ناخن ستر گز لمبا ایک مرتبہ بے نمازی مردے کو ڈستا ہوا جب وہ مارے گا سانپ زمین کے اندر مردہ ستر گز نیچے دھس جائے گا ستر گز کا ناخن گاڑ کے مردے کو نکالے گا پھر مارے گا پھر مارے گا پھر نکالے گا مردہ چیخ کر پوچھے گا تو کون ہے یہ عذاب کیسا تو کہے گا میں اشوجا ہوں عذاب کے لیے مقرر ہوں تم نے ظہر کی نماز چھوڑی عصر تک ماروں گا عصر کو چھوڑا ہے مغرب تک ماروں گا مغرب کو چھوڑا عشاء تک ماروں گا عشاء کو چھوڑا ہے فجر تک ماروں گا اے بے نمازی اسی طرح میں قیامت تک مارتا رہوں گا اولاد والو بیوی بچوں سے پیار کرنے والوں اگر تمہارے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اپنے آپ سے اپنی اولاد سے بھی بچوں سے پیار و محبت ہے تو میرے سرکار مفتی اعظم ہند کا تقوی یہاں سے لے کر جاؤ ان کا سجدے کار ان کے سجدے ان کا سجدے کی حفاظت کو انداز تھا وہ عشق یہاں سے لے کر جاؤ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے کل میدان قیامت میں اگر امام حسین نے پوچھ دیا کہ وہ سجدہ جس کی حفاظت کر کے میں آیا ہوں سب کو قربان کرنے کے بعد بھی ہم نے سجدے سجدے کو قدا نہیں کیا اس وقت تمہارے پاس کیا جواب ہوگا اور اگر پیر و مرشد نے اگر مریدوں سے پوچھ لیا ماننے والوں سے پوچھ لیا کہ جس سجدے کو ہم نے حفاظت کر کی ہے امام حسین کی محبت میں جس سجدے کو بچایا ہے اس کو بچا کر آئے آئے ہو ہو یا نہیں اس وقت تمہارے پاس کیا جواب ہوگا اگر تم کسی جواب کے قابل نہیں ہو تو یہاں سے یہ حد کر کے اٹھو کہ ہم نمازوں کو اس کے وقتوں پر ادا کریں گے اور بیوی بچوں کو نماز کا پابند بنائیں گے اگر ہماری بیوی ہمارے کہنے سے نماز کی پابندی نہیں کرے گی تو اس کے ہاتھ سے اس وقت تک پانی پانی نہیں لیں گے جب تک وہ نمازی نہ ہو جائے گی اس وقت تک اس کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھائیں گے جب تک وہ نمازی نہ بن جائے اور عورتوں تک اگر یہ فقیر کا پیغام پہنچ رہا ہے تو وہ بھی سن لیں اگر شوہر ان کے سمجھانے سے نمازی نہ ہو تو اس وقت تک اپنے ہاتھ سے ان کو روٹی پکا کر نہ دیں جب تک وہ نمازی نہ بن جائے اس لیے کہ تم اس گھر میں بیوی بن کر آئی ہو اپنے شوہر کی نوکرانی بن کر نہیں آئی ہو لہذا جب تک وہ سجدہ نہ کرے تم اس کو سجدے کا پابند کرو بھوک ہڑتال سرکار سے گورنمنٹ لرز جاتی ہے جس دن تم ایک دن چولہا بند کر دو گی سارا گھر کے لوگ نمازی ہو جائیں گے اور جب نمازی ہو جائیں گے پابندی کریں گے تو جہنم سے بچ کر وہ جنت کے حقدار ہو جائیں گے اس مجمع کا وہ بہادر آدمی وہ اسلامی شہزادہ ملت کا وفادار جو دل سے ہے تیار اور لیتا ہے گھر کی ذمہ داری سرکار مفتی اعظم ہند کے فیضان سے کہ ہم خود نمازوں کو اس کے وقتوں پر ادا کریں گے اور اپنے گھر والوں کو پابند بنائیں گے اور اتنے بڑے سانپ کے عذاب سے بچیں گے بچا میں گے کتنے لوگ دل سے تیار ہیں ہاتھ اٹھاؤ اللہ سے لکم علیہ اجرا فل قربا قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وبلده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم للحسن والحسين اللهم أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على عمل إن أنتم فعلتم تحاببتم أبشوا السلام بينكم وما علينا إلا البلاغ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ یہ وہ دعا ہے جس کی اجازت میرے پیر مرشد مفتی آدم ہند نے مجھ کو دی ہے اور اجازت دینے کی بھی اجازت دی ہے جو نمازی پابندی کے ساتھ نماز پڑھے گا کے اعلیٰ حضرت کا پابند رہے گا اس کو اس دعا کے پڑھنے کی اجازت ہے صبح کی نماز میں یہ سنت اور فرض کے درمیان جو سو مرتبہ پڑھے گا کبھی تنگ دست نہیں رہے گا اور اگر آپ مجھ کو خدا کے فضل پر بھروسہ ہے وہ رحمان ہے رحیم ہے ستار ہے غفور ہے غفار ہے اس کے کرم پر مجھے بے پناہ بھروسہ ہے اگر آپ سو مرتبہ نہ پڑھ سکو تو ہر نماز کے بعد بیس مرتبہ پڑھ لو تب بھی چوبیس گھنٹے میں سو مرتبہ پڑھنے والے ہو جاؤ گے ان شاء اللہ تمہیں پروردگار عالم انعام سے نماز دے گا ایک مرتبہ اور یہ دعا پڑھ لو تاکہ آپ کو یاد ہو جائے اور پھر پابندی کے ساتھ آپ پڑھنا شروع کر اللہ و بحم سبحان اللہ العظیم و بحمدہی استغفر اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ماشاء اللہ اتنا اونچا تیرا کردار نظر آتا ہے آسماں سایہ دیوار نظر آتا ہے اور تو نے جس روز سے دشمن کی عیادت کی ہے کفر اس روز سے بیمار نظر آتا ہے حضرات یہ تجرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ جو خیال و فکر کو پاکیزگی بخشنے والی گفتگو فرما رہے تھے ممبر شریف کے ذمہ دار باوقار علماء کرام تشریف فرما ہے وقت نظامت کا نہیں ہے یہ بلا کسی تاخیر کے نبی کے نام کا نعرہ لگا لیا جائے اسی سے پزم کو نوری بنا لیا جائے نبی ہے مادی کے جنت خدا کے بھی محبوب انہی کو اپنا وسیلہ بنا لیا جائے چند اشار کے لیے تشریف لا رہے ہیں شہنشاہ ترنم شاعر اسلام حضرت حافظ حسان محمد انشاءاللہ ان کی نعت خانی کے بعد فوراً مدین شریف سے تشریف لانے والے آل رسول حضرت علامہ سید اشرف امان صاحب قبلہ کا خطاب ہوگا